حضرت معمر بن ابی معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ بنو عادی بن قعب کے فرد ہیں یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نافرمان اور گنہگار آدمی ہی ذخیرہ اندوزی کر سکتا ہے محمد بن عمر نے کہا میں نے جناب سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ بھی تو ذخیرہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذخیرہ کیا کرتے تھے امام ابو تبود رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا کہ رقر یعنی ذخیرہ اندوزی کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ وہ چیزیں جن پر لوگوں کی گزران ہو ان کا ذخیرہ کرنا منع ہے امام ابو رحمہ اللہ نے کہا اور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ذخیرہ اندوز وہ ہوتا ہے جو بازار آتا جاتا رہے یعنی بازار پر نظر رکھے اور اہم چیزیں خرید کر روک لے سننے دابود حدیث نمبر تین ہزار چار سو سنتالیس